کرنے واسطے محض سڈا اتنے موجود رہنا اللہ اور اس دے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین و تین دے بیان دے واسطے اگے آ جاؤ سڈا اتنے موجود رہنا ہے بے مسئلہ صرف استاد چشتی صاحب قبلہ دے بیان کا روکا جانا وہ نہیں ہے بلکہ استاد صاحب قبلہ دے بیان نو روک دینے دا مطلب ہے آپ کہ چار مولوی جسے دل کرے گا انج ہو گیا جی ضلع انہوں نے پیو دا ہو گیا اور وہ جدو دل کرے گا ایک تحریک چلا کے اگر وہ چاہن گے تو ملک بند کر دین پہنچان دے بیانات بند کر دیں نہ یہ ملک کسی مولوی کے باپ کا ہے اور نہ ہی یہ ضلع کسی ملا کے باپ کا ہے ہمارے حقوق ہم سے چھینے محض اپنے روابط کے ذریعے اور محض اپنے تعلق واسطوں کے ذریعے ہم یہاں پر ہمیں ہاں۔ اپنے حقوق مانگنا آتا ہے ہاں۔ اور ہمیں یہ پتا کہ کہاں سے مل سکتے ہیں ہاں۔ اور اگر کی بنا پر کے چند لوگوں کو ملا کر اپنی حرکت کر کے وہ ہمارے حق کے بیانات کر سکتے ہیں انتظامیہ ان جیسی نہیں ہو گئی ساری انتظامیہ وہ ایسی نہیں ہو گئی ہے کہ کسی بھی جھوٹے بندے کو اپنے ساتھ لے گی اور اس کے ساتھ چل کے وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے آج صرف ایک عالم دین کے روکا گیا ہے ہے ایسے ہی علماء امت کے بند کر دیا جائیں گے کیا کریں گے آج ایک بندے کے اعتراض بھی کوئی نہیں ہمیں اعتراض نہیں اپنی مرضی سے کسی خطرے کی اگر حکومت روک دیتی کتنے جلسے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے منسوخ ہو جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہم مان جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر منسوخ ہو گیا ہے ہمیں آپ وقت دے دیں ہم بعد میں کروا لیں گے حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی چار ملا اٹھے اور وہ آ کے انتظامیہ سے رابطہ کریں کہ اس کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے ملا کے باپ کا ملک ہے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے جو جو اس ملک میں رہتا ہے سب کا پر برابری کا حق ہے اور ہم کسی کو باپ کی جاگیر ہاں۔ سمجھنے نہیں دیں گے آج یہ صرف ہاں۔ ہمارے دوست احباب ہاں۔ اجلو آنا تھا جمع ہوئے ادھر ادھر کھانے پینے میں مصروف اور ادھر ادھر نکلے ہوئے آج رات ان شاء اللہ اور ادھر بیٹھ کے جب گزاریں گے تو ہماری یہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جب اوپر والے ایوانوں تک جائے گی اور باقی اضلاع اور باقی ملک پاکستان کے کونے کونے تک آواز جائے گی تو انشاءاللہ شاء یہاں پر یہ کوئی دو چار دو کا اجتماع نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ کل تک اس میں اور اضافہ ہوگا اور جو حکومت اپنی ضد پر اڑی رہے گی اور ان چار ملکوں سے بات کو مان کر اگر ہمارے مطالبات کو نہیں گی تو اجتماعات بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ شاء جانتا ہے کہ ہمارے استاد صاحب ہاں۔ ایک اکیلے ہاں۔ کے تشریف لاتے ہیں نہ اشتہارات چھپاتے ہیں نہ ہم جناب کوئی زیادہ سوشل میڈیا اور یہ وہ ادھر ادھر یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اس کے باوجود ایک ایک جلسہ گاہ پر ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم اگر تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے علی پور شریف علی علی پور شریف سے چھوٹے آپ نے فون فرمایا اور آپ نے فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں ہے سورج چاند غلط فہمی کوئی نہ رکھے اپنے ذہن میں ہم کوئی نہیں وجہ یہ ہے کہ شہر کے گرد و نواح کے لوگ جتنے جلدی میں آ سکتے تھے ہم لوگ آ گئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آ کے کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ چلے جائیں سویرے آپ کو ڈی سی صاحب سے ملاقات کروا دوں گا اگر ہمیں افسران سے ملنے کا شوق ہوتا نا تو جیسے افسران کی دعوتیں کئی اور لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر لیے ہوتے ایسا کوئی نہیں ہے نہ تو ہمیں اپنے نمود و نمائش کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں افسران کے واسطے کی ضرورت ہے ہم اپنے حق کے لیے آئے ہیں بغیر کسی تعلق واسطے کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان میں اپنا حق لے کر رہے ہیں کسی کی اما نے یہ جن کے ملک نہیں دیا ہے تمام رہنے والوں کے حقوق برابر ہیں کوئی ملوندہ ایک آئے اور کہے کہ ہمارے مدد کے خلاف پلا ہے زیادہ اس کے جل سے بند کر دو یہ کہاں کا ہی بھائی قانون ہوا اصول اور قانون کے مطابق یا تو ابھی تک تو یہ ضلع سطح پہ ہے اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ضلع میں پورے ضلع میں یا ہمارے بھی جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے یا تمام لوگوں کے جلسوں کو بند کر دینا چاہیے ہمارا مطالبہ ابھی ضلع سطح پر ہمارا یہ مطالبہ ہے لیکن اگر ہمارا مطالبہ سطح بڑھتی جائے گی تو ہمارے مطالبات بھی انشاءاللہ شاء اللہ اور عزیز بڑھتے جائیں گے ہم یہ مانگیں گے ہم یہ مانگیں گے ابھی ہم نے ادھر لکھ کے لگایا ہوا ہے ایک طرف سیاسی لوگ انہیں منظوری لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک کال دے دیتے ہیں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں فلاں شہر میں تو پہلے ہی سیکورٹیاں اور انتظامات ہو جاتے ہیں ہم اگر مذہبی لوگ رسول کریم کا ذکر کرنے کے لیے تو پھر ان کے ہاتھ آ کے منتیں کریں ہمیں منظوری دو منظوری دو منظوری دو یہ اصول ہے لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اگر جلسے کریں تو ان کے لیے منظوری کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن ہم رسول اللہ کے ذکر کا جلسہ کریں تو ہمیں منظوری کی ضرورت پڑے اگر کسی کو انگریز کا گند چاٹنا ہے تو چاٹے کچھ نہیں ہوتا ان سیاسیوں کے جلسوں میں کتنی خواتین جو الیکشنوں پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کی قسمت دری ہوتی ہے ان جلسوں میں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ کتنی عزتوں کو برباد کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اعتراض نہیں کرتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام کچھ ڈالے قتل بھی تو چرچا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ ہم قانون کو نہیں جانتے ہم ان قانون والوں سے زیادہ قانون کو جانتے ہیں لیکن بات صرف اتنی ہے ہم ان شیطانوں کی طرح نہیں ہیں جو راستوں کو روک کر مسلمانوں کو ایزا دیتے ہیں ہم ان شیطانوں کی طرح نہیں ہیں جو شہروں کو بند کر کے لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں تک کو محدود کر دیتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر اگر ہمیں گستاخ رسول سے انتقام لینا ہو تو ہم مسلمانوں کے راستے بند نہیں کرتے یہ کسی بے عقل اور جاہل کا کام ہوگا بدلا لینا گستاخ سے تنگ کر رہے امت رسول کو وہ لوگ جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں راستے بند کرتے ہیں کتنی عورتیں راستے میں بچے جنگ دیتی ہیں کتنے مریض رستے میں ہلاک ہو جاتے ہیں ان چار تٹوں کی بات کو مان کر ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جائے ملک پاکستان میں کیوں یہ کیا ان کے باپ کا ملک ہے جو روڈوں کو بلاک کرتے ہیں یا ان کے باپ کا ملک ہے جو شہروں کو بلاک کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے جو جتنا اس ملک میں رہتا ہے اس کا اتنا حق بھی بنتا ہے یا ہمارے حقوق بھی برابر دیے جائیں یا ساروں کے جل سے بند کر دیے جائیں ہمیں کوئی اگر کوئی توجہ اگر کسی کے پاس کسی مائی کے لال کے پاس ہمارے بزرگوں کے بیان کردہ دینی مسائل کا رد ہے اگر کوئی علم کا ذرا مادہ رکھتا ہے تو وہ سامنے آ کے بات جب علم دلیل دینے کے لیے علم نہیں دین پر عمل کرنے کے لیے عقل نہیں ایسے لوگ ایسے لوگ جب جی میں آیا دو چار روپے کسی کو کھلائے اسے دوست بنایا اور دوست بنا کے اس کے تعلق واسطے کے ذریعے سے ہمارے بیانات کو روکنے چلے آ گئے ایسا نہیں چلے گا یہ کوئی یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان اللہ رسول کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے جب پاکستان ہے ہم ڈنکے کے چوٹ پر رسول کریم کا میلاد بھی کریں گے ذکر اہل بیت بھی کریں گے ذکر شہادہ بھی کریں گے کسی کے ماں کی ضرورت نہیں ہمیں روک جائے ہم نے آج سارا دن کسی ایک بندے کو نہ تو انتظامیہ کے کسی ایک فرد کو کوئی گالی دی نہ جھگڑا کیا نہ کسی کا راستہ روکا کیا ہمارے پر امن ہونے کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں ہے بہاول نگر ضلع کی انتظامیہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے دفتر کے باہر کیا ہو رہا ہے اچھا۔ لیکن کچھ کہنے والے مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے تھے بات ان کی غلط نہیں تھی جی۔ ہمارے اصول ہیں ہم اپنے اصولوں پر چلنے کے پابند ہیں میں نے جی کہا تھا ڈی ایس پی صاحب کو میں نے کہا اگر آپ کہہ بھی دیں نا کہ آپ کو اجازت ہے آپ روڈ بلاک کر لو ہم پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی اجازت کو ہم سر میں ماریں گے ہمیں اللہ رسول ہی اجازت لیکن کسی کہنے والے نے صحیح کہا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یہی جیسے دل کو مجمع بنا تھا جیسے امت الناس اکٹھے ہوئے تھے کسی روڈ کو بلاک کیا ہوتا اب تک ڈی سی او صاحب کیا ڈی پی او صاحب کیا پورے انتظامیہ ضلع کی اکٹھی ہوئی ہوتی وہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ ہوا کیا ہے لیکن اب سب کو صاف سونگ گیا ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے لیکن ہم اپنا امن بھی نہیں توڑیں گے اور ہم انشاءاللہ شاء اللہ ایسے ہی کل کیا اگر ساری زندگی بھی ساری آخری سانس تک بھی ادھر بیٹھنا پڑا اچھا! ہم بیٹھ کے بتائیں گے ہم امن توڑے بغیر ہم مسلمانوں کا نقصان کیے بغیر اور ہم مسلمانوں کے راستوں کو روکے بغیر ادھر بیٹھ کے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں یہ ثابت کریں گے شمار میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ہم انتظامیہ اور حکومت کے لوگوں سے نہ الجھنا چاہتے نہ کسی کا نام لے کر اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں جس نے جو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دینے والا ہے لیکن پھر بھی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ چار لوگوں کے کہنے سے نقض امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے پورے ملک میں ہمارے جلسے ہوتے ہیں ہمارے محافل ہوتی ہیں بیانات ہوتے ہیں کوئی چشتی صاحب اکیلے خطیب نہیں ہیں ان کے شاگردوں میں سینکڑوں لوگ خطابت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ للہ ناشیز ایک ادنا درجے کا خطیب ہے ان کے شاگردوں اور ان کے فیض یافتہ لوگوں میں سے اور ناچیز کے مجمے میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے تو ناچیز اتنے اتنے دور جا کے پورے پاکستان چاروں اضلاع میں ناچیز نے جا کے بیان کر رکھے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کے کہنے پر چشتی صاحب کے بیانات کو روکا جاتا ہے تو کل انہیں کے کہنے پر کسی اور کے بیانات کو بھی روکا جائے گا میں پوچھتا ہوں کیا دیوبندیوں کے کہنے سے سنیوں کے بیان بند کر دیے جاتے ہیں یا سنیوں کے کہنے سے دیوبندیوں وہابیوں اور رافضیوں کے بیان بند کر دیا جاتے ہیں جب ہم کسی کا بیان بند کروانے کے لیے نہیں آتے تو ہمارا بیان کیوں کوئی بند کروائے بھائی اور یہ ان کے جھوٹے اور مکار ہونے کی دلیل ہے علم اور چاہل ہونے اور بے عقل ہونے کی دلیل ہے جب علم سے ہماری باتوں کا کوئی رد نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے بیانات کو روکنے کے لیے حکومتوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اس کے بیان رکوا دو کیوں کیونکہ ہم جواب نہیں دے سکتے تم انہیں جواب دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان چشتی فقیروں کے جوڑوں میں بیٹھنے والے ہیں ایک بات کرتے ہیں تو ملا کی لائبریریاں الٹی ہو جاتی ہیں جی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے سامنے سے جواب دینے کی نہ چیز نے نہ نے کئی سارے کئی سارے یہ جو الزامات ہم پر یہ جی یزیدی ہو گئے یہ فلاں ہو گئے یہ فلاں ہو گئے وہ کمینوں ذرا سامنے آ کے بیٹھو ہاں۔ بات کرو پتہ چلے ارے کتے اپنے گھروں میں تم رکھتے ہو لڑائیوں والے یزید والے کام تم کرتے ہو گھروں میں کنجریوں کی فلمیں لگا کر ایل سی ڈیوں پر دیکھنے والے تم ہو جدید والے کام تم کرنے والے ہو ہم اللہ کے قدر و کرم سے ایسی چیزوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں جدیدیت والے نہیں ہیں جدید کا سارا کردار اختیار کرنے والے تم کمی لوگ ہمارے اچھا۔ خلاف آ کے حکومت اور انتظامیہ کو ابھارتے ہو کہ ان کے جلسوں کو روک دو تو ذرا سوچو اور انتظامیہ کو میں دعوت دوں گا انتظامیہ یہ بات سوچیں ہر گاؤں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ہر شہر میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جہاں کہیں یہ جلسہ کرنے جائیں گے تو کیا ادھر ہمیں احتجاج کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ یہ جی اس کو بند کروا دے تو کن کن کے جلسے آپ بند کروائیں گے اور اگر بات کریں کہ یہ جی بڑا سخت کلامی کرتے ہیں اپنے بیانات میں تو میں پوچھتا ہوں کہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر دور حاضرہ کی حکومت والے اور ان کے مخالفین آپس میں ایک دوسرے کو کون سے درود کے نظرانے بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی کوئی ماں کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور وہ بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوئی کہتے طرح کے فوٹو پچھلا دھڑ کتے کا بنا کے اگلا حکمران کا سر لگا کے اس کو کتے کی شکل بنا کے پیش کر رہا ہوں یہ درود بھیج رہے ہیں ہمارے لفظ سخت لگتے ہیں لیکن وہ تو کتے کی شکلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا جی۔ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نام نام و نمود حاصل کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جانے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حقیقت جانے ملک پاکستان میں صرف اور صرف چار ٹکے کھلا دیے جائیں ارے اب تو کافر اور انگریز لوگ یہود نسارا بھی یہ بولنے لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو چار روپے کھلا دو یہ ماں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے کے بیان آتے ہیں ہم پاکستان والے مسلمانوں کے لیے تو غیرت کہاں مر جاتی ہے ہماری کہ ہم وہ چند لوگوں کی بات کو مان کر دوسروں پر مظالم کرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا میں انتظامیہ سے یہ التماس کروں گا ہماری باتوں اور ہمارے یہ مختصر سمجھنے کی طرف نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے کیا ہمیں پاکستان میں رہ کر اپنی مذہبی عبادات اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں اگر ادھر دیکھو پاکستان میں مسلمان وہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں اقلیتیں یہاں پر ہندو رہتی ہیں سکھ رہتے ہیں عیسائی رہتے ہیں بدھ مت بھی رہتے ہیں متعدد لوگ رہتے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا جب قانون پاس ہوتا ہے ہیلمٹ پہننے کا موٹر سائیکل والے کے لیے جی، جی۔ چار شخص کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اپنی پگڑی نہیں اتاریں گے تمہارے ہیلمٹ کے قانون کے لیے تو چار سکھوں کی بات کو مان کر سکھوں سے ہیلمٹ کی پابندی ہٹا دی جاتی ہے تو میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کے اتنے سارے ان غلاموں کو دیکھ کر ہمارے علماء کے بیانات سے پابندی کیوں نہیں آتی ہم سمجھیں گے کہ پھر پاکستان میں مسلمان اکثریت نہیں ہیں اگر یہی حال ہمارے ساتھ ہو چار سکھ اگر مطالبہ کریں تو ہیلمٹ کا قانون ان کے لیے برخاست کر دیا جاتا ہے لیکن اتنے سارے مسلمان جمع ہو کر کہیں کہ ان چار ملوڈوں کی بات مان کر ہمارے جلسوں کو آپ ضائع مت کرو ہمارے جلسوں کو روکنے کی کوشش مت کرو تو ہماری بات سننے کے لیے کوئی نہ آئے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے اور میں تحریک انصاف والوں سے کہوں گا کہ یہ کیسی حکومت تحریک انصاف ہے کہ جس میں چار لوگوں کی بات کو مان لیا جاتا ہے اور ان سینکڑوں لوگوں کی بات کو نہیں مانا جاتا کیوں اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ تمہاری دعوتیں کرتے ہیں اور ہم تمہاری دعوتیں نہیں کرتے لان اللہ الراشی اور تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا رشوت دینے اور لینے دونوں باروں دونوں پر لانت ہوتی ہے ہم نہ لینے کی لانت لیتے ہیں اور نہ دینے کی لانت لیتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں کھانا کھلایا جاتا ہے اور کہاں کیا کھلایا جاتا ہے سب کو پتا ہے ہمارے نظام کا سب کو پتا ہے پاکستان کا سب کو پتا ہے جو پاکستان کے جاتے ہوئے ٹریفک والوں کو اگر ہم نہیں جانتے یہ سب کچھ جانتے ہیں میرے بھائی جانتے ہیں بند کرو سامنے ہم کسی اور ان کو اپنے حقوق پتا کرتے ہیں جب غیر مسلم اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات کرنے میں آزاد ہیں جب اقلیتیں اپنی مذہبی عبادات کرنے میں آزاد ہیں تو میلاد کرنا یہ ہم سنیوں کی عبادت ہے اور ہم جس سنی عالم کو چاہیں گے اسے بلائیں گے کوئی ہمیں ہماری عبادت سے روک نہیں سکتا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے لہذا ہم اس حق کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ابھی تک ابھی تک چند دوستوں نے یہ جتنے دوست گزرے ہیں سڑک سے سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بات کیا کر رہے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ یار یہ تو مظلوم لوگ ہیں میلاد کے لیے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اپنے علماء کے بیانات کے لیے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں کتنی عجیب بات ہے جی، تو جی۔ جب یہ پورے ملک میں اور میں پوچھتا ہوں کیا تحریک لبیک کے سوا کوئی سننی نہیں ہے ہاں، باد کے وہ افضل شاہ صاحب جو کارکن بنے ہوئے ہیں اپنی تحریک لبیک کے تو وہ آ کر اگر ادھر کہتے ہیں افسران حضرات کو کہ ان کا جلسہ نہیں ہو تو میں پوچھتا ہوں کیا لبیک کے سوا کوئی اور سننی نہیں ہے کیا لبیک والوں کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اسے اپنے حق حاصل نہیں ہوں گے ہم اپنے ان ریکارڈنگز اور بیانات کے ذریعے پنجاب سطح پر بھی اپنی آواز کو اٹھاتے ہوئے ہم وزیر اعلی پنجاب سے گزارش کرتے ہیں اور ملک کی سطح پر آواز اٹھاتے ہوئے ہم وزیر اعظم صاحب کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر قانون بنایا جائے جل سے منسوخ کرنے کا تو سب کے لیے برابر ہو جو لوگ ابھی آنے والی سولہ تاریخ کو پھر ملک بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں آپ ان کی بات کو مان کر جو لوگ لوگوں کا رستہ بھی روکنا گوارا نہیں کرتے ان کے بیانات کو بند کر رہے ہو یار کچھ تو کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو یار وہ ایک بندہ ایک بازار کا راستہ بند کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اور دوسرا پورا ملک بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے کتنے عجیب لوگ ہیں اس کی بات مانتے ہیں جو ملک بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں جو ایک راستہ بھی بند کرنا گوارا نہیں کرتا ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اب تک ہمیں بیٹھے ہوئے صبح آٹھ بجے سے پہلے ہم ڈی پی او دفتر کے سامنے گئے ہیں پھر تین بجے سے ہم ادھر بیٹھے ہیں آٹھ سے لے کر اب رات کے آٹھ ہو گئے یعنی بارہ گھنٹے ہم اتنا پرسکون ماحول سے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہم سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ ادھر بیٹھ کے تم نے کوئی غلطی کی یا میرا دل دکھا دیا تم لوگوں ہاں لیکن یہ ہمارا امن اور یہ ہماری محبت کا تقاضا کب تک قائم رہتا ہے یہ افسران پر منحصر ہے بے شک جی یہ افسران پر منحصر ہے کیوں کیونکہ جب تک اگر وہ چاہیں کہ یہ امن میں رہیں تو ان کا حق تو یہ بنتا ہے کہ یار یہ کتنے امن والے بندے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے ان کو لیکن کسی کو اب تک نہیں کی کسی افسر کو گالی نہیں دی کوئی دھکا مکی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے دروازہ نہیں کھولنا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہم نے راستے نہیں روکے جہاں پر کسان اتحاد والے کھڑے ہوتے ہیں تو پورے ضلع کے ضلع بند کر دیتے ہیں یہاں پر ہم بھی اپنی گاڑیاں لا کر کھڑی کر سکتے ہیں ہم بھی اپنے ٹریکٹر لا کے ادھر کھڑے کر سکتے ہیں راستہ بند کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی چار ٹرک لو ٹرالے لو راستہ بلاک ہو گیا بڑے روڈ پہ آپ ایک گھنٹہ کھڑا کر دو تو ادھر جو ہے وہ ایک دو چار میل لمبی لائن لگ جائے گی دو چار میل ادھر لمبی لائن لگ جائے گی یہ کوئی بڑا راستہ نہیں اور دکھانے کے لیے وہی لائنوں کو وہی جو لوگ مسافر ہوں گے ان کو دکھا دیں گے کہ یہ ہماری عوام ہے یہ ہمارے آج کل کے جو ہو رہے ہیں ہم کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ کیسے احتجاج کرتے ہیں یہ لوگ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن ہم امن کے اصولوں پر قائم ہیں اللہ رسول کے احکام صرف لوگوں کو بیان کرنا نہیں جانتے ہم خود عمل کرنا جانتے ہیں اس وجہ سے ہم پر امن طریقے سے ادھر احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا افسران حضرات سے اور وزیر اعلیٰ پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور ہماری باتوں کا جائزہ لیا جائے کہ ہماری باتوں میں کہاں تک حقانیت ہے اور کہاں تک صداقت ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے مطالبے ایک ہی ہم نے مطالبے کتنے کیے ہیں ہم نے ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے کچھ بازار بند کر دو ووٹ بند کر دو ایک ہی تو مطالبہ کیا ہے یا تو ساروں کے جلسے بند کر دو یا پھر ہمیں بھی جلسے کرنے دو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا یار اگر کسی کے پاس چار ووٹوں کی طاقت ہو تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جلسہ کرے بغیر منظوری کے اور انتظامیہ ان کے انتظام میں مصروف ہو جائے اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے جلسے کرے دین پھیلانے کے لیے کرے رسول کریم کی محبت پھیلانے کے لیے کرے اس کے لیے دس دس دن جو ہے وہ افسران کے در کے چکر لگانے پڑے پھر اس کے بعد بھی مرضی افسران کی نہ چلے بلکہ ان سفارشیوں کی چلے جو آ کے کہیں اور افسران مان کے ہمارے جلسوں کو منسوخ کر دیں لہٰذا یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے یہ نا انصافی ہے ہم اس کو بالکل بھی نامنظور کرتے ہیں اور ہمارے پولیس افسران کا یک طرفہ رویہ یہ ہم نامنظور کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلی بات ادھر دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب مثال دیتے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک گھر ہوتا ہے گھر کے افراد ہوتے ہیں گھر کے اخراجات ہوتے ہیں اور گھر کے اخراجات جو ہے جب قرضہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو اتارنے کے لیے اخراجات آپ کو کم کرنے پڑتے ہیں جب وہ گھر کی مثال دیتے ہیں تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک گھر ہے جس کے آپ سربراہ ہیں اس کے ہم بھی بچے ہیں ہم بھی اس گھر کے افراد ہیں ہم رات کو ادھر روڈ پہ بیٹھے تمہارے دفتر کے سامنے سردی میں اور تم اپنے گھروں میں آرام کرو بستروں میں تو اس کا مطلب ہے تم اچھے سربراہ نہیں ہو تم کے اچھے سربراہ نہیں ہو کہ اپنی آمد الناس وہ مطالبات کرنے کے لیے بیٹھی ہو اور کیونکہ وہ پر امن لوگ ہیں اس لیے ان سے پوچھنے بھی کوئی نہ آئے کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے جی یہ سراسر زیادتی ہے اگر ہم نے پانچ منٹ کے لیے روڈ بلاک کیا ہوتا تو ابھی ڈی سی صاحب پوچھنے کے لیے آ جاتے بھائی آپ کو کیا ہوا ہے آپ میں مطالبہ بتاؤ اور یہ راستہ چھوڑو لیکن ہم نے شرافت اختیار کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک بارہ گھنٹوں میں ہم سے ہمارا مطالبہ پوچھنے کے لیے سوائے میڈیا کے دو چار افراد کے اور کوئی نہیں آیا اور یہاں پر اب میڈیا بھی سویا ہوا ہے یہ جو انصاف دلانے کے دعوے دار ہیں نا کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے جڑے دو دو چار حضرات جو آئے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اسی لیے میں سب کی بات نہیں کر رہا جن دو چار حضرات نے آ کے یہ خبر چلائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن باقی سب میڈیا کے مردہ ہونے پر میں اظہار تاثیت اور اظہار افسوس کرتا ہوں کہ مر جاؤ روزانہ جھوٹ بولتے ہو روزانہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن کن کے لیے آواز اٹھاتے ہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لوگوں کے راستے بلا کرتے ہیں لیکن جو شریف آدمی شرافت کے ساتھ بیٹھا ہو اسے کہتے ہو بھونکتے رہو مرتے رہو جو مرضی کرتے رہو سردی میں ٹھہرتے رہو تمہارا کوئی بھی یہاں پر سننے والا نہیں ہے یہ وہی بات ہوئی کہ گھی کو نکالنے کے لیے انگلی ٹیڈی کرو تو پھر ہی نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا جی میں بہت داران سے کہوں گا کہ آپ لاتوں کے بھوت نہ بنے باتوں کے بنے ہمارے پاس اب تک کوئی اگر ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں تو وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ جی کوئی شور شرابہ مت کریں آپ میں نے کہا وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہم وہ ہیں ہی نہیں کہ کسی پر ظلم کر کے ہم اپنا حق مانگیں ہم مظلوم بنتے ہیں اور مظلوم بن کے اپنا حق طلب کرتے ہیں جی ہمیں امام علی مقام کا سبق ملا ہوا ہے ہاں۔ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ملا ہوا ہے ہم ظالم بن کر کچھ حاصل نہیں کرتے ہم ہمیشہ مظلوم بن کر ہی کچھ حاصل کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم شرافت سے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ یہ کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم کسی کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا کر دیں گے ہم صرف احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں احتجاج کا مطلب ہم جانتے ہیں جی احتجاج کا مطلب دھکا مکی نہیں ہوتا احتجاج کا مطلب ظلم و ستم نہیں ہوتا احتجاج کا مطلب لوگوں کے راستوں کو روکنا اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا یہ کافروں کا احتجاج اس طرح کا ہوتا ہے مومنین کا احتجاج جو ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھ کے ہوتا ہے اور ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہم کسی اور کا حق کسب تو نہ کریں لہذا ہماری طرف سے اس بات پر آپ پھر بھی کوئی اطمینان ہی رہیے ہم نہ تو رستہ روکیں گے نہ کسی کو کوئی تکلیف نہ توڑ پھوڑ کریں گے ایسے ہی پر امن طریقے سے ہم اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کرواتے رہیں گے لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سادہ لو غریب سے درویشوں میں صبر کتنا ہے تو آپ ہمارے صبر کو آزمائیے ہم آپ کے حوصلے کو آزما لیتے ہیں آپ ہمارے صبر کو آزماتے رہے کہ یہ کتنا سردی برداشت کر سکتے ہیں یا کتنی دیر ادھر بیٹھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ شاء عزیز آپ کے حوصلے کو آزمائیں گے کہ آپ کتنا حوصلہ رکھتے ہیں ہمارے ادھر بیٹھنے اور ادھر بیٹھے رہنے اور بیٹھے رہنے پر آپ چپ کرنے میں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں ہاں۔ جی تو امید امید ہے ہے کہ میری آواز یہ سوشل میڈیا کے ذریعے موبائلوں کے ذریعے آپ لوگ پہنچائیں گے اور میڈیا والوں کو بھی امید ہے کہ اس بات سے شرم آئے گی کہ ہمیں بھی جانا چاہیے تھا اور جا کے ان سے پوچھنا چاہیے تھا بھائی تمہارا مطالبہ کیا ہے کرنے کیا بیٹھے ہو حکومت کا کوئی بندہ تو نہیں آ رہا انتظامیہ کا بندہ تو نہیں آ رہا چلو میڈیا والے جا کے تھوڑا آسرا سہارا دے دیں لیکن لیکن یہ یاد رکھیں ہم کسی کے بھی سہارے پر نہیں بیٹھے نہ تو ہم کسی سفارشی کے سہارے پہ بیٹھے ہیں نہ ہی ہم کسی رئیس اور پیسے والے کے سہارے پہ بیٹھے ہیں ہم فقیر ہیں اور فقیر ہمیشہ اللہ کے سارے پہ بیٹھے زیادہ امید ہے کہ آپ ہمارا یہ پیغام پہنچائیں گے میڈیا والوں تک بھی اور یہ پیغام پہنچائیں گے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پاکستان تک بھی اور مجھے امید ہے کہ میری یہ بات ڈی سی صاحب بھی سنیں گے اور سن کر ان کو بھی ہمارا احساس ہوگا کیونکہ وہ ایک وہ یعنی ضلع ایک گھر کی طرح ہے تو گھر کے بڑے وہ ہیں ملک ایک گھر کی طرح ہے تو ملک کے بڑے وزیر اعظم پاکستان ہیں صوبہ پنجاب اگر ایک گھر کی طرح ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب اس گھر کے بڑے ہیں لہذا ہم ان گھر کے بڑوں کو اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ چند شر پسند لوگوں کی وجہ سے آپ ہمارے حقوق سلب نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ یہی پر امن طریقے کا احتجاج کل اس سے کئی گنا زیادہ تعداد کا ہوگا اس کے لیے پھر آپ کا یہ دفتر اور اس کا راستہ کم پڑ جائے گا آپ ہمیں مجرم قرار نہیں دے سکتے کہ آپ نے راستہ روکا بلکہ پھر آپ مجرم بنیں گے کہ آپ نے اتنی عوام منگوا کر خود راستہ رکوایا ہاں، جب عوام زیادہ ہو جائے گی تو ہم کھڑا کہاں کریں گے ہم تو آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہمیں تو آپ کے دروازے پہ بیٹھنا ہے احتجاج کے لیے لہٰذا اگر عوام بڑھے گی ابھی ہمارے دوستوں کو جیسے جیسے پتا چلا ہے ہمیں فون کر کے وہ رابطہ کر رہے ہیں کوئی رات کو آ رہے ہیں کوئی صبح آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اور عزیز جو ہے جیسے کوئی آئے گا یہاں پہ پہنچے گا رش بڑھے گا تو پھر رش بڑھنے کی وجہ سے راستہ رکنے کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا کیونکہ آج ہم نے اپنی تعداد کے مطابق لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور ہم نے راستے پہ کسی کو جانے نہیں دیا لیکن جب عوام بڑھ جائے گی تو پھر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں پھر تو آپ کی انتظامیہ کنٹرول کرے گی اور ہم جانتے ہیں کہ ظلم کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں اور عدل کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اسلام کے اخلاق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمان جو مظالم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا صبر بھی بلند فرمایا اور ان کے صبر کا اجر بھی عطا فرمایا اور انہیں بھی جلد ظالموں سے نجات عطا فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے آمین العالمین اب جو رات یہ دروازہ کھلا ہے کہ بند ہو گیا کھلا ہے نا اب ایسا ہے کہ آپ